جیسا ہوشیار چالاک دنیا کے کمانے میں کوئی نہیں وہ مست ہے لگن ہے روپیہ آتا ہے چہرے پر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے گھاٹا پسارا ہوتا ہے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں اور زندگی میں اداسی چھا جاتی ہے کے باوجود ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میرے پاس جو ٹیکنیک ہے بزنس کی کمانے کی اسے کوئی نہیں اپنا سکتا وہ بولتا نہیں ہے وہ کہتا نہیں ہے دوسروں کو اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے فقیر جن گلیوں میں بھی مانگتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی گلیاں میرے لیے رات آ رہی ہیں اس جیسی گلیاں دوسرے فقیر کو نصیب نہیں ہے پھل بیچنے والا سمجھتا ہے کہ کپڑا بیچنے والے کے لیے یہ مزے نہیں ہیں کپڑا بیچنے والا سمجھتا ہے کہ جوتا بیچنے والے کے لیے یہ لذتیں نہیں ہیں ملازمت کرنے والا سمجھتا ہے کہ تاجروں کو یہ مزے نہیں ہیں تاجر یہ سمجھتا ہے کہ ملازمت کرنے والا تو غلام ہوتا ہے ہر آدمی مگن ہے مست ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کامیاب زندگی میں گزار رہا ہوں میرے بچوں کا میری بیوی کا دو وقت روٹی سے پیٹ بھر رہا ہوں اور ان کی خواہشات کو پورا کر رہا ہوں حدیث پاک کو اگر آئینہ بنایا جائے اور اس آئینے میں ہم اپنے چہروں کو دیکھیں اور حدیث پاک کو شریعت مطالعہ کو ایکس رے مشین بنایا جائے اور اس میں ہماری کامیابی اور ناکامی کی رپورٹ نکالی جائے حیرت کریں گے صف اول سے نماز پڑھنے والوں سے لے کر سب آخر تک جمعہ میں پہلے آنے والوں سے لے کر تشہد میں آنے والوں تک حج و پورا کرنے والوں سے لے کر خوروں تک عجیب و غریب رپورٹ دے گا یہ ایکس رے مشین اور وہ کہے گا تمہیں کسی پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے تم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں تم سے بڑا مجنون کوئی نہیں تم سے بڑا احمق کوئی نہیں گدھو جب تمہاری روزی کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا اور تمہاری روزی کا ذمہ دار اللہ بن چکا اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دینے والا تو تم اس کو کامیابی اور ناکامی کا معیار تم نے کیسے بنا دیا تم کون ہوتے ہو تم راضی ہو تم رب ہو اناج پیدا کر سکتے ہو تم کنو سے پانی نکال سکتے ہو تم پھلوں میں مٹھاس دے کیا حیثیت ہے تمہاری اپنے سر اور اپنے داڑھی میں اگنے والے سفید بال کو اپنی طاقت سے رنگ تو کر سکتے ہو کالا نہیں بنا سکتے بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ دیا ہے حلوے اور معجوم کھا کر لاٹھی کو چھڑا تو سکتے ہو جوانی کے قدم میں دہلیز میں واپس جا نہیں سکتے اللہ نے بینائی کو چھین لیا ہے چشمہ تو خرید سکتے ہو آنکھوں کی بسارت واپس نہیں لا سکتے یہی رپورٹ دے گا اور اسی کو حدیث میں کو نہیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دان نفسا وعمل لما بعد الموت دنیا میں عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے دیکھ بھال کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے ہماری زندگی کے جتنے اعمال ہیں آپ ایک محاسبہ کریں ایک آدمی کپڑا سیک رہا ہے ایک آدمی ٹنکر کا کام کر رہا ہے ایک آدمی میکینک کا کام کر رہا ہے تو بخاری کی وہ کون سی روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر ٹنکر تھپکتا ہے تو ایک تھپکنے پر تین سبحان اللہ کا میکینک گاڑیاں صحیح کرتا ہے تو ایک گاڑی کے صحیح کرنے پر سو لا الا اللہ کہتے ہیں تو دنیا کا کتا ہے اور دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے اور دنیا دار الزباب ہے تو اس لیے وہ رشتے حلال کی جستجو کے لیے کام کر رہا ہے جیسے کتا اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اور خنزیر بہانے کی تلاش میں نکلتا ہے تو یہ بھی اپنی روزی کی تلاش میں نکل گیا اس کتے کی روزی کے تلاش کرنے میں اور پرندوں اور خنزیر اور جانوروں اور درندوں کی روزی کے تلاش کرنے میں اور اس انسان میں فرق کیا رہ گیا دان نفسا اپنے نفس کا محاسبہ کرے دیکھے کہ کتنے کام میں دنیا کے کر رہا ہوں اور کتنے کام میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں قبر میں جانے کے لیے کر رہا ہوں کتنے بیوٹی پارلر ہمارے بنگلور شہر میں جہاں بوڑھی سے بوڑھی عورت اپنے آپ کو جوان بننے کی کوشش کرتی ہے جہاں بوڑھے مرد اپنے آپ کو جوانی کے تحلیل میں لے جانے کی کوششیں کیا کرتے ہیں یہ ساحلی جسم کو بلانے کے کتنے کارخانے ہیں آپ ٹی وی کھولے ایک چھوٹے سے چھوٹے ناٹک میں ڈرامے میں پچاسوں ایڈ ایسے ملیں گے یہ صابن استعمال کرو چاند کی طرح چمکنے لگو گے ستاروں کی طرح چمکنے لگو گے میں کالی کتی تھی اور میں نے اس صابن کو استعمال کیا تو اب میری چمڑی سفید سورنی کی طرح ہو گئی آج تک کوئی صابن استعمال کر کر سفید کتیا بنی اور سفید تنظیر بنی نہیں ہو رہا ہے دنیا کو معلوم لیکن دیے جا رہے ہیں پیسے اور دیے جا رہے ہیں دنیا بنانے کی فکر ہے عورتوں کے حلقے سیاہ ہیں اس کو سفید کرنے کی فکر ہے انہیں جوان بننے کی فکر ہے اور یہی عورت یہی مرد قبر میں جائیں گے تین دن کے گزرنے کے بعد قبر میں اگر سوراخ پڑ جائے تو اس کی بدبو سے سارے شہر کے اندر فضا مقدر ہو جائے گی جن چہروں کو بنانے کی فکر ہو رہی ہے یہ قبر میں چلے جائیں ایک چھوٹا سا سوراخ قبر سے جو بدبو پھیلائے گا اور جسم میں جو سڑان پیدا ہوگی جس کے لیے آج محنتیں کی جا رہی ہیں اور جس کے لیے آج روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اور دل کو بنانے کی فکریں کہاں ہیں ہمارا دل سورتا کہاں ہے مدارس میں سورتا ہے خانخواہوں میں سورتا ہے دینی مجالس میں سورتا ہے جمعہ کی باز و نصیحت کی مجلسوں میں سورتا ہے تو کہاں فکریں کون آتا ہے اپنے دل کو سنوارنے کے لیے کون آتا ہے اپنے دل کے محاذے کے لیے تو اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا مومن اور کتنا بڑا مسلمان کریں لیکن حدیث کی رپورٹ کے اندر اپنے ایمان کو ٹیسٹ کے لیے ڈالیں اپنے آپ کو باڈی اور اپنے ایمان کی جانچ کے لیے ڈالیں تو وہاں سے جو ریزلٹ نکلے گا پرنٹ آؤٹ نکلے گا بھامڑ بے وقوف اور کتے سے سور سے بدتر سما نہ ہو اصب تابلی ہم نے تمہیں ونفت کرم نہ بنی آدم بنایا تھا کہ تم جو ہے پوری مخلوقات میں اشرف تھے لیکن تم نبی کی باتوں کو رسول کی باتوں کو قرآن کی باتوں کو اللہ کی باتوں کو ٹکرا سنورا رض نہ ہوا بلا تم کتے کے کے کیڑے سے بدتر نکل گئے ہمارے بنگلے ہمیں خوبصورت نہیں بنا سکتے ہمارا مال ہماری دولت ہمیں مزین نہیں کر سکتا اصل کامیاب زندگی وہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر آخرت کی فکریں کرے اپنے آپ پینا ایمان ہے تو کتا بھی کھاتا پیتا ہے بچے پیدا کرنا ایمان ہے تو سب سے بڑا مستقل تو سور ہو کہ سور کی ایک ٹرپ میں اور ایک وقت میں سولہ سولہ بچے پیدا کرتی ہے انسان کہاں پیدا کرے گا بچے اور کھانا کمال ہے تو ہاتھی جو کھاتا ہے اور ایمان مفصل میں یہ کلمات لگا دو آمن تو بلّہ و ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہم نے اپنے جسموں کے اندر بھیڑوں چماروں خوش ٹونی بلیر کے کپڑوں کو اپنایا یہاں دعائیں فنود اور فنوت نازلہ میں کہتے ہیں اللہ شکتی شمل ہوں اللہ مسجد جمع ہوں اللہ دمیہ دیا رہو مولا کھڑے ہو کر زیارت کرو ایک زانیوں کی زیارت کرو ایک رنڈیوں کی زیارت کرو یا یو الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یا اللہ کے دربار میں تو وعدہ کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کریں گے ہم تیری بات مانیں گے ہم تیرے دامن کے اندر بندے تو مانگتا ہے تو تیرے سے پہلے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں کوئی بیوی اپنے شوہر کے اتنے قریب نہیں ہوتی جتنا میں قریب ہو جاتا ہوں اولاد اپنے ماں باپ کے قریب نہیں ہوتے میں اولاد جدا ہو جاتی ہے سوتے وقت جدا ہو جاتی ہے کئی اوقات ہوتے ہیں جدا ہو ہے ہے کہاں لے کر اپنے دھرم اور ایمان کا سودا کیا تھا اب تو کافروں نے نے مساجد کے تصدیق نامے اپنے اندر شائع کیے تھے کہ فلاں مسجد والوں نے تصدیق نامہ دیا ہے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے اس کا مطلب یہ کہ اس مسجد کے لیے لاکھ دو لاکھ روپے کی اس نے دی ہم جھوپڑی میں رہ جائیں گے ہم دھوپ میں ہم نماز پڑھ لیں گے پر ایمان لے آئی تھی وہ گنگا کر رہی تھی حضرت آسیہ کے آسیہ فرعون کی بیوی تھی صاحب ایمان تھی اور انہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا وہ باڈی بلڈر ہے ایکسرسائز کر رہا ہے بول مٹا کھانے والا ہارلکس کھانے والا دودھ پینے والا ڈرائی فروٹ کھانے والا اور جو ہے اونٹوں کی ران حضرت کیا غلامی کرنے کے لیے تیرے جسم کی حرارت میرے جسم کا خون نبی کی سنتیں مٹی رہے خدا کا ویران ہو ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبروں لٹتی رہے یہ طاقت کس کے لیے کس کے لیے رنڈی خانوں میں رنڈیوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی گلی کے بیوہ عورتوں مسکین اور غریب اور یتیموں کے سامنے روز داری کرنے کے لیے کہاں جا رہا ہے ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں جم کرنے جا رہا ہوں واکنگ کرنے جا رہا ہوں جس لیے اس کے اندر کیڑے پڑے تھے سب سے پہلے وہ آگ جو رنڈیوں پر اٹھا کر دی تھی اللہ تعالیٰ کیڑے چھوڑ کر آم کی پتلی کے پانی کو ختم کر دے گا ان جوڑوں کو بچیوں کو آپس میں دلا دے گا پھران کی باندھی جیسا تیرا ایمان نہیں ہمت نہیں جرت نہیں پولیس والا آتا ہے بات کرتے کرتے حلق سوکھ جاتا ہے اور کئی تو ایسے ہیں پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں ہماری جو مسجد کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ بڑا نازک موڑ پر آ چکا ہے ہم نے کئی کیسوں کو آزمایا کسی کے پاس وقت نہیں ہے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ دین یتیم ہو چکا ہے میرے آقا نے سچ فرمایا بدل اسلام غریبا غریبہ بد و کما بلا فتوبا دل ہو رہا بدر کے میدان میں پہنچے تھے یہاں تو مٹھی بھر لوگ تھے میرے آقا نے فرمایا اسلام غریبا غریبہ کما بدا جیسے وہ اجنبی بن کر اسلام شروع ہوا قیامت کے قریب ایک حالت وہ آئے گی کہ میرا دین اور میرے آقا کا طریقہ اجنبی بن کر رہ جائے گا کون جان امتی فکر کرنا پڑے گا جان مال کی قربانی دینی پڑے گی یہ دنیا کے کتے بن کر یہ چورو کے غلام بن کر یا اولاد کے کارخانے کے ورکر بن کر تم زندگی نہیں گزار سکتے اسلام والی زندگی نہیں ہے یہ ایمان والی زندگی نہیں ہے صحابہ اسلام کو کیا ضرورت تھی بدر میں جانے کی کیا ضرورت تھی تبوک میں جانے کی کیا ضرورت تھی رسول اللہ کا وسلم کو تاریخ میں جانے کی مکے کے اندر دعوت و تبلیغ کا پرشہ نہیں ہو رہا تھا کیا مکے میں کافرین نہیں تھے کیا مکے میں مشرقین نہیں تھے فکر تھی پورے عالم کی فکر تھی پوری دنیا کی مسلمان کا دل ایک مسلک سے اور مسلمان کا دل ایک کہتی ہاں اب میں سکھ پر ایمان لانے والی نہیں میں رب العالمین کو مان چکی ہوں میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں آمن تو گرفت موسا و ہارون حضرت موسا اور ہارون کے رب پر میں ایمان لا چکی ہوں دیکھ اگر تو اپنی خیریت چاہتی ہے اپنی اولاد کی خیریت چاہتی ہے نوجوانوں ہوش کے ناخون سے تراش اپنے آپ کو آؤ صحیح زندگی میں آؤ مردوں کی زندگی نہ مقدر ہے نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے موت مقدر ہے موت دو مرتبہ نہیں آ سکتی یہ کیا جینا ہے دنیا کے لیے یہ کیا مرنا ہے جورو بچوں کے لیے اسلام کے لیے ایمان کے لیے مساجد کے لیے اللہ کے نبی کی عصمت عبت اور پاکدامنی کے لیے اپنے آپ کو لگا دو پورا کے بعد ہم نے جو دوسری زمین لی پہلی زمین میں مقدمہ تھا وہ کمی بتا دے گا ایک لاکھ روپے ہم اسے انعام دیں گے سروے کرانے کے لیے کہا گیا تو سروے کرایا گیا پی کی نکالنے کے لیے کہا گیا اس کو نکالا گیا اب جو ہے پچھلے ہفتے ہم نے سوچا یہ پولیس مشغول ہے اور سیاسی لوگ جو ہے سیاسی افراد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان جو سو پچاس روپے کمانے والے ہیں اپنے ہاتھوں کو زخمی کر کر حاملے لا کر شدت کی گرمی میں انہوں نے وال اور وہاں جو کوچے ہوتے ہیں اور جو ہوتی ہے انہوں نے ڈال دی تھی گیٹ بٹھا دیا تھا بورڈ لگا دیا تھا ڈیڑھ لاکھ کے سرپے سے یہ کام پورا ہوا تھا صرف مزدوری کو چھوڑ کر جب پتا چلا اسے میں اپنے لوگوں کی کمزوری کا پتا بتاتا ہوں ایک رات کے اندر اس شراب خانے کے شوگر خانے کے مالک نے لاری لا کر رات کے اندر ساری چیزوں کو اٹھا کر لے کر چلا گیا میں کہتا ہوں تم میں کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا ہو کوئی طاقت والا ہو کوئی قوت والا ہو ہم جو کر سکتے ہیں ہمارے غریب بھائی نوجوان دو ہم رسول اللہ الا کی بڑی ہے وڈی کر باتیں کہنے پر مجبور ہے سرزمین کرناٹک کے اندر حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے جیسے نماز پڑھنا دین ہے ان مسجدوں کے لیے لڑنا ان مدارس کے لیے لڑنا ظالم کے مقابلے میں آنا یہ بھی دین ہے اور یہی اصل دین ہے جس کو نے فرمایا وہ افضل الجہاد منفا کلیمت اور اللہ کے گھروں کو ویران کرنے پر مسلمان قوم سو رہی ہے پیروں کی پوجا کرنے والی شراب میں نسبت ہونے والی اور اپنی ماں اور بہنر جیسی عورتوں سے ضلع اور کرنے والی قوم اپنے اپنے اپنے کو لیڈر رہنما کے مجسمے کو نہیں مجسمے پر جو کبوتر بنا ہوا تھا اس کبوتر کے جانے پر وہ قوم مچل گئی بلک گئی تڑپ گئی احتجاج کیا اور کہا کہ ظالم کا پنجہ بڑوڑو اور ظالم کو کئی تک پہنچاؤ اور مسلمانوں کی کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی جائے مسلمانوں کی جو ہے سرمایہ لٹے اور مسلمان خاموش بیٹھے یہ شاید مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ شاید نبی کریم صاحب کا طور طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ حضرت بر فاروق کا نہیں ہے حضرت حسین کا نہیں ہے ورنہ کربلا بلا نہ ہوتا تاجر صحابہ تاریخ کے اندر پٹنے والے نبی شیر یعنی تاریخ کے اندر زخم کھانے والے اور چمڑا کھانے والے پتے کھانے والے صحابیات سے نہیں ایک کمزور باندھی کمزور باندھی سم پہ نازک اور غریب اور لاچار عورت سے اپنے ایمان کی صلاح کرو کہ پھر نے کہا کیا تو مجھ پر ایمان ہٹا چکی ہے اور موسا کے رب پر ایمان لے آئی ہے تو باندھی نے کہا ہاں میں اعلان کرتی ہوں ڈن کے موسا کے رب پر ایمان لے آئی دیکھو اس کے ایمان کتنا مضبوط تھا کتنے ٹکوں میں تمہارا ووٹ بکا ہے کتنے ٹکوں میں تمہاری مسجدیں بکی ہیں کتنے ٹکوں میں تمہارا مفتی بکا ہے کتنے ٹکوں میں تمہارا امام بکا ہے کتنے ٹکوں میں تمہارے مدارس بکے ہیں کیا ان ٹکوں کی حیثیت ہے یہ لاکھ دو لاکھ یہ بیس لاکھ کتنے دن کام آئیں گے کتنے دن کام آئیں گے اور گاندھی سے کہا مان لے کے ساتھ کہاں نہیں مانوں گی کہا کہ آگ کو جلایا جائے آگ کو جلایا جائے اور اس کے اوپر ایک دیکھ رکھا جائے تیل کو آٹھ دن سے کھولایا کھولتا کھولتا آسمان میں سداؤں میں کوئی پرندہ اڑتا جھر مر کر وہ گر جاتا تھا اتنا گرم جب ہو گیا تو اس نے اس کی جو ہے پانچ چھ سالہ بیٹی کے ٹانگوں کو چیر کر کپڑوں کو نکال کر مادر داد پر ہنا کر کر خلافت کا جو دور گزرا کا یہ ایک خلیفہ ملا ایک علاقہ تھا ان کا وہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے کے اندر چلا گیا اتفاق سے ایک مسلمان لڑکی گھومتی کھانتی عیسائی شہر کے اندر پہنچ گئی ایک موٹا ٹھاٹا عیسائی اس کو پکڑ لیا اس کنیز کو اور اس بانی کو اور ایک تھپڑ رسید کیا کہ آج کے بعد تم میری باندھی بنے گی اور آج کے بعد تم میری اور جھونڈی بنے گی اس کے زبان سے عجیب جملہ نکلا واہ محتسم ملا اے محتسم ملا جو وقت کا خلیفہ تھا اس کی زبان سے نکل گیا تو اس موٹے ڈھاٹے عیسائی نے کہا متف بلّا تک تیری بات پہنچ جائے گی کوئی بات کی ہے کوئی موبائل ہے اور کوئی جو ہے نظام ہے تیری بات یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا ایک دوسرا تھپڑ رسید کیا اور اس نے کہا بلا اپنے موتسم بلّا کو دیکھیں گے وہ چھ کپڑے گھوڑے کے اندر آئے گا اور آ کر تجھے چھڑا کر لے جائے گا اور مجھے ظلم کا جو ہے بدلہ دلوائے گا یہ ماجرا ایک مسلمان تاجر مسافر جو راستے سے گزر رہا تھا اپنی جو ہے کانوں سے اس واقعے کو کو سن لیا اور جا کر اللہ بیان کیا کہ موتسم اللہ ہماری امت کی ایک مانگی عیسائی ہفتے کے اندر پھنس گئی اور اس کو عیسائی باشندہ ایسے تھپڑ نصیب کر رہا تھا اور وہ تیری دہائی دے رہی تھی اور خلیفہ سمجھ کر تجھے بلا رہی تھی اتنا کہنا تھا موت جا کر پڑا اپنے فوجیوں کی جاسوسی کرنے کے کے کے لیے بھیس بدل کر کر کر جاسوسوں میں وہ وہ جو ہے بن بن فقیر جانے لگا تو ایک سیمے اندر لوہے کو اور جو ہے میزے کو کو تاپا جا رہا تھا لوہے بھٹی کے اندر گرما کر ایک جو ہے الٹ پلٹ کرتا اور ایک غلام اس پر ہتھوڑا مارتا تو یہ چپکے سے دیکھنے لگا موسم ملا تو اس غلام نے ہتھوڑا اٹھایا اور اٹھا کر اس اپنے کمانڈروں کو لے کر ہماری باندھی پر حملہ ہوا گال پر تھپڑ مارا وہاں چلے جاتے تھے وہ تو کی سولہ تیرہ سال کی لڑکیوں کے پیبٹ کے اندر یہ و نصارہ کے نسخے پل رہے ہیں بابری مزید اور مطلب کے ماننے والے ہیں